لہذا اس جہاد کا کوئی شرع حیثیت نہیں ہے اب میں ان حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے اب جہاد کشمیر کے خلاف ایجنسیاں بھی ہیں اور حکومت بھی ہیں تمہارا اعتراض دور ہو گیا اگر تم پہلے اپنے اس اعتراض میں مخلص تھے اب تشریف لائیے اب جہاد میں شامل ہو جائیے لیکن بدقسمتی کی بات جن زبانوں سے ہم نے یہ سنا کہ جہاد کشمیر ایجنسیوں کا ہے اب وہ زبانیں بدلی ہوئی بولی بولتی ہیں اور کہہ دیتے ہیں جب حکومت جہاد نہیں کرنے دیتی تو تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے پہلے والی بات ہی تبدیل اور میرے بھائی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم اپنی پہلی بات میں سچے تھے اور اس میں اخلاص کی کوئی رمک کوئی حصہ کوئی ذرہ موجود تھا تو آئیے اب تہی دست و تہی دامن لوگ جو جہاد کے دشمن اس وقت کھل کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ جہاد کشمیر جس پر سازشوں کی آندیاں چل رہی ہیں وہ پھر سے آب و تاب کے ساتھ زندہ ہو آپ جہاد کشمیر میں شامل ہوں گے نا انشاءاللہ مجاہدین کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور یقین جانیے کشمیر کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ہر سازش دم توڑ جائے گی ہم پہلے بھی عرض کرتے ہیں اب بھی کر رہے ہیں اور احمدہ بھی کریں گے اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دیجئے کہ کشمیر کا مسئلہ حکومت حل کرے گی حکومت ہند یا حکومت پاکستان کے ہاتھ میں ہے کشمیر کا مسئلہ کا حل مجاہدین کے ہاتھ میں ہے جب اس کا فیصلہ کریں گے مجاہدین ہی کریں گے اور ہم اعلان کرتے ہیں جب تک جیش محمد کا ایک بچہ موجود رہے گا جہاد کشمیر زندہ رہے گا انشاءاللہ جہاد کشمیر زندہ رہے گا اسے کوئی نہیں مٹا سکے گا